حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے خیبر کے دن کھوڑوں اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھایا البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو اڑتالیس